موٹے چوتھی جماعت والے کہ فکت سننا سن چوتھی بھی چلاؤ لا دیتے ہیں ندی ہے جی روزت ندی ہے انہوں کا فک سننا روزت ندیا فرق تو ہے کافی کیونکہ جہاں روزت ندی ہے یہ مسائل زیادہ نے زیادہ بہتر ہے فکس سننا بالکل سیدھی سیدھی جی سادہ جی کتاب ہے بالکل ان کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں پتہ نہیں کتنے نا چوتھی والے جی کھانا کھاندے پین کھانا کھاندے پین چلو میں سویرے آواں گا پھر کراں چلو ٹھیک تو آپ کھانا نہیں کھانا کھاؤ میں چلے جاؤں میں سوئی کھان کھا لواں بعد میرا رکھ لیا آؤ تم چھڈ جانا